وسلم کی دو حالتیں ہیں ایک حالت بھیجنے سے پہلے کی رسالت سے پہلے کی اور دوسری حالت بھیجے جانے کے بعد منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد کی جی۔ ہے جب تک آپ بھیجے نہیں گئے تھے جب تک آپ رسول نہیں بنائے گئے تھے اس وقت تک پورے عرب معاشرے میں آپ کا مقام کیا تھا مقام یہ تھا کہ سب آپ کی عزت کرتے تھے صادق اور امین کہتے تھے بڑے بڑے تنازعات محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حل ہو جاتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ لوگوں کی عزت کا مسئلہ بن گیا کہ اسے بیت اللہ میں کون نصب کرے گا کوئی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا طے یہ پایا کہ کل یہاں سب سے پہلے جو پہنچے گا وہی اس شرف سے ہم ہوگا چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پوری قوم نے دیکھ کر کہا رضینا بالامین امین ہم اس امین پر راضی ہیں اور بڑی اچھی شخصیت اس باشرف کام کے لیے پہنچے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نکاح ابو طالب نے پڑھا اس موقع پر پوری برادری جمع تھی اور اس نکاح پر حیرت زدہ تھی تمسخر اور مذاق کا پہلو بھی نمایاں تھا یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے وہ اس شادی کو بے جوڑ قرار دے رہے تھے ایک طرف خدیجہ مالدار خاتون جس کے پاس بین الاقوامی تجارت ہے اور دوسری طرف عبداللہ کا یتیم بیٹا جو ہر قسم کے نان و نفقہ سے محروم ہے اس شادی پر استحضاء کا پہلو تھا ابو طالب ان تمام نگاہوں کو بھانپ چکا تھا چنانچہ اس نے خطبہ نکاح میں کہا کہ اناس الناس کم یو محمدن شارفم و کرمن و عقلم و نبلا اے بہادری والو تم میں سے کون ہے وہ شخص جو محمد کے ہم مثل ہو تمام مکارے میں خیر میں عزت میں شرف میں عقل میں شجاعت میں بہادری میں اگر کسی کو یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت ہے تو ذرا سامنے آئے لیکن سب سر جھکا کے بیٹھ گئے مانا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کسی کو اختلاف نہیں تھا ابو طالب نے کہا کہ الل المال ہاں تم یہ کہو گے کہ محمد کے پاس مال نہیں ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان المال ظلم مال تو ایک ایسا سایہ ہے جو زائل ہونے والا ہے آج کسی کی جیب میں اور کل کسی کی جیب میں یہ کوئی دائمی عزت کا مقام نہیں ہے اور نہ ہی دائمی شرف کا مقام ہے لیکن اگر تم مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہو تو فارئی یا تمہیں ہوں پورا اختیار دیتا ہوں کہ خدیجہ کا جو چاہو مہر مقرر کر لو ابو طالب دے کر جائے گا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متفق علیہ شام کو چیلنج کر سکے اس پر سب راضی تھے اور اپنی زبانوں سے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں میرے بھائیوں اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی مقام اللہ کو منوانا ہوتا یہ تو سب مانتے تھے سب قصیدے کہتے تھے سب رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن یک عرب کی زمین پر ایک انقلاب آ جاتا ہے سادے پر امین کہنے والے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیوانے کہنے لگے شاعر کہنے لگے جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے وہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے راستوں میں گڑھے کھودنے لگے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی تک کو شہید کیا گیا آپ کے جان اثار ساتھیوں کو شہید کیا گیا کہ سارا مقام یک لخ تبدیل کیوں ہو گیا صرف اس بنا پر کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا پیغام سنا سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے فلاح دارین کس راستے پر ممکن ہے چنانچہ چون ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا تو لوگوں کے ذہن لوگوں کے دل اور ان کی زبانیں لکلخ تبدیل ہو گئیں ایک لمحے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کوئے صفا پر کھڑے ہیں اپنا پہلا پیغام پہنچانے کے لیے صبح کا وقت ہے با صبح کے الفاظ کہے یہ الفاظ ایک قسم کا کوڈ ہے کہ جب یہ الفاظ لوگوں کے کانوں میں پڑیں گے تو فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہا کہ یہ معلوم کریں کہ کون سا حادثہ پیش آ گیا لوگ صبح کے وقت مصروف ہیں اپنے اپنے کاموں کاموں میں کہ یک لخت ان کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو محمد کی آواز ہے صادق و امین کی آواز ہے سب نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم والو اگر میں تم سے کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے دشمن جمع ہو چکا ہے حملے کی تیاری کر چکا ہے اور ان قریب تم پر حملہ کرے گا گرگار کرے گا تمہیں تحس محض کرے گا تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے قوم نے متفقہ آواز میں کہا ماں جربنا رب القبر منذ اربعین ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چالیس سال کی تمہاری زندگی کی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے چالیس سال میں ایک جھوٹ نہیں بولا اگرچہ یہ وقت لڑائی کا وقت نہیں کسی کے خلاف ہماری جنگ نہیں کوئی قوم ہمارے خلاف آمادہ یا لگار نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ تم خبر دے رہے ہو اس لیے ہم تمہاری خبر کو ضرور مانیں گے رسول اللہ آسم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بارے میں میری صداقت کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے تو پھر سن لو میرا پیغام ہے اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے منصب کے لیے چن لیا ہے اور میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ اس نے ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم لا الہ الا اللہ کہہ دو دل کی گہرائیوں سے اس امر کا اقرار کر لو اور اعتراف کر لو کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی الوحیت میں اور اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں دنیا کے سارے معبود باطل ہیں اور اللہ وق اللہ شریف محبوب ہے اپنے آباش داد کے دھرم کو اور ان کے خداؤں کو توڑ دو اور ایک اللہ کے دامن کو تھام لو یہ میری دعوت ہے اس دعوت کو سننا تھا کہ وہ زبانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رسم الساں تھی اور قصیدے پڑ رہی تھی یک لخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی حتیٰ کہ آپ کے چچا کی آواز آئی کہ تب بندہ کا یا محمد محمد تم برباد ہو جاؤ الحاظہ جمع کرنا کیا اس دعوت کے لیے ہمیں تم نے یہاں بلایا تھا یہ پیغام سنانے کے لیے کیا ہم نے تمہیں تم نے ہمیں صبح صبح جمع کیا دعائیں دینے لگے اور مختلف قسم کی گالیوں سے رسول اللہ وسلم کی دعا کی گئی تو بھائی وہ سارا مکان کہاں گیا وہ ساری شان کہاں گئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ خالد کائنات کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ورنہ عزت توقیر شان قصیدے اور نعت گوئی میں حسارت سے پہلے کوئی کمی نہیں تھی آج اللہ نے آپ کو ایک منصب دے دیا وہ منصب یہ ہے کہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یہ بڑا عظیم منصب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا لیکن افسوس یہ ہے کہ واحدان قوم اس منصب کی لاحت نہیں کرتے قوم کو مختلف الجھاؤں میں الجھایا ہوا ہے حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شان ہے آپ کی ساری شان میں آپ کا یہ منصب کہ آپ شاہد بنا کر بھیجے گئے اس پر غور کیا جائے تو ہمارے رونگے کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں رسول اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کر بھیجے گئے جس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک حرکت کی درستگی یا غلطی کی شہادت محمد رسول اللہ نے دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی شہادت ملے گی تو ہم کامیاب ہوں گے اگر آپ کی شہادت نہ ملی تو ہم بربادی اور تباہی کا شکار ہو جائیں گے یہ مقام ہی بڑا حیبت ناک مقام ہے اور بڑا قابل غور مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ اللہ مسعود کو بلایا اور کہا کہ اقرا علیہ شی امن القرآن مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے القرآن حسن کما انزل منسب ابن ام اتنے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی وحی کو اسی طرح کرو تازہ سنے جیسا کہ نادر ہوئی ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھ کے سنا کرے اس صحابی کی شان ہے فرمایا عبداللہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غلام اور یہ حقیر بندہ آپ کو پڑھ کے سنائے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ہپ انس میں آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کسی اور کی زبان سے سنو قرآن سے تم پڑھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ ایک مقام آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کا منہ بند کر دیا اور فرمایا کہ یہی ٹھہر جاؤ آگے مت پڑھو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ فریدا آئی نہ ہوں کمرے خان دموان کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں زارو کتار آنسو بہا رہی ہیں آپ کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا ہے اور آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہے میں نے غور کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کس آیت کو سن کے رو رہے ہیں چنانچہ وہ آیت یہ تھی کہ فقی فیدا جینا بالکل امت ان کے شہید وہ جینا بھی کہنا شہیدہ اس وقت پر غور کرو جب میدان معاشر قائم ہوگا اور یہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے عجیب کیفیت ہوگی اس وقت ہماری طرف سے آواز آئے گی کہ ہر سابقہ امت کے جو شہید بھیجے گئے وہ بھی آ جائیں اور اس امت محمدیہ کے جو شہید ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب وہ شہید بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور امت کا ایک ایک فرد آ رہا ہے اس کا آمال نامہ پیش ہو رہا ہے یہ اس کی نماز ہے یہ اس کے روزے ہیں یہ اس کے صدقات ہیں یہ اس کی زندگی کے فلاں لمحات ہیں اور یہ فلاں لمحات ہیں چنانچہ ادھر اس کے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور ادھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کے بارے میں گواہی طلب کی جا رہی ہے کہ کیا یہ عمل تمہاری ہدایت اور تمہارے طریقے کے مطابق ہے یہ خلاف ہے فرمایا کہ اس وقت ذرا سوچو کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کا کیا حال ہوگا کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جن کا طریقہ اور جن کی زندگی کی روش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی یہ منظر ایسا ہے اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں کامیاب ہونے والے بہت تھوڑے افراد ہیں چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ پہلو ایسا ہے بدلاک پہلو ہے کہ اس پہلو پر غور کرنی چاہیے بائیوان قوم کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے شاہد ہونے کا معنی کیا ہے آپ کو شہید کیوں کہا گیا صرف اس لیے کہ ہمارے احمد قیامت کے دن گواہی کے لیے رسول اللہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ اس بندے کی نماز ہے دیکھو یہ نماز تمہارے طریقے کی ہے یا نہیں یہ اس بندے کا حج ہے دیکھو یہ حج تمہارے طریقے کا ہے یا نہیں میرے بھائی اس وقت ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا آج دنیا کے ہزار ہاں لکھو ہاں اور کروڑ ہاں افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا قبلہ و کعبہ دوسری شخصیات کو بنا لیا قرآن و حدیث سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن بابا یہ دور کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقبدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اپنے طریقے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اپنی برادری کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں قیامت کے دن اس موقف پر تمہارا کیا جواب ہوگا اور کیا رویہ ہوگا اس لیے ضرورت خفر کی ہے کہ اپنی زندگی اپنا عقیدہ اپنا کردار اپنا عمل اپنا مرحج اپنا سلوک اپنی سیاست اور زندگی کا شب و روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیا جائے لوگوں کو بتایا جائے اس میں ہنسنا کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا منحج کیا ہے اس منحج کی پیروی کرو کتاب و سنت کو اپناؤ لوگوں کو بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند دن قبل یہ اعلان کیا تھا کہ ترقی کتاب اللہ وسلم کہ لوگوں سب نے سنا ہونا ہے اور اس قبر میں جانا ہے مجھ پر بھی یہ وقت آنے والا ہے لیکن اس وقت آنے پر تم نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا کہیں دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا دو انمول موتی اور خزانے تمہیں دے کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی دھرم تمہیں زیادہ مستقیم سے داخل نہیں کر سکے گا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوگی تم حق پر قائم رہو گے زیادہ مستقیمہ پر قائم رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی فکر کوئی مدد تمہیں اللہ کے دین سے داخل نہیں کر سکے گا کتنا قیمتی موتی ہے اور کتنا قیمتی خزانہ ہے لیکن یہ واعظان قوم اس طرف قوم کو نہیں لاتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دنیا دار واعدوں کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دیا لوگوں کو ڈرایا فرمایا کہ یہاں ندی ان من بھیا کلون نظواریا قلورم والے سدون اللہ اے ایمان والو خبردار ہو کر رہو ہوشیار ہو کر رہو بہت سے لوگ آئیں گے ان پر مولویت کا رقبانیت کا لبادہ ہوگا ان کی شکل و صورت انتہائی نورانی ہوگی لیکن ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے تمہارے دین کے بھی ڈاکو اور دنیا کے بھی ڈاکو آج ان ڈاکوؤں کی یہ چال کامیاب ہو چکے ہیں چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اور طریقوں میں مست کر دیا اور لوگوں کو الجھا کر رکھ دیا ان کے عقیدے خراب کر دیے ان کے عمل بگاڑ دیے ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا ایک میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے حمایت توحید میں کس قدر آگے ہیں توحید کی حفاظت میں کس قدر آگے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ماشاء اللہ بشیر اس مسئلے کا علاج وہی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اتنی سی بات میں فرمایا اجال بنی بلتا ہوا ادلا تم نے یہ ایک جملہ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا ایک جملہ کہہ کر مجھے رب العالمین کے برابر کر دیا یہ ہے توحید کی حمایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے پاس آتے ہیں آج فرماتے ہیں کہ لات خوب آجن جب میں تمہاری مجلس میں آتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو جیسے کچھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں بیٹھے رہا کرو کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھ کر کسی کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے تو آنے والا اپنی عزمت محسوس کرتا ہے اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے اور میرے ساتھیوں اس ساری عظمت کا مالک اور اس بڑائی کا مالک اللہ رب العالمین ہے میرے اور تمہارے مقدر میں تو تبادو ہی تبادو ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے رکو کرنا ہے اس پریشانی کو مٹی پر رگڑنا ہے مجھے دیکھ کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں یہ ہے نقطۂ توحید کی حمایت ابریائی تو اللہ کے لیے ہے اس کا فرمان ہے الکبریا الائی ون کہ تکبر میری چادر ہے بڑائی میرا لباس ہے جو اس لباس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا کس طرح نقطۂ توحید کی حفاظت ہے کس طرح حمایت توحید ہے ایک موقع پر کچھ لونڈیاں گانا گا رہی تھیں جہاد کے واقعات کے نغمات گا رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک لڑکی کی زبان سے یہ مشرا جاری ہوا کہ سیما نبی یا معافی کبھی کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا کہ لا خولی ایسا مت کہو فن الغیب لا یا علم تو صرف اللہ کو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں حمایت توحید توحید کی عظمت توحید کی حفاظت یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ ساری باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آج قوم کے سامنے ایسے بہروپیے بھی موجود ہیں ایسے شوق دباد بھی موجود ہیں جو قوم کو اس طرح الجھاتے ہیں اور مست کر کے رکھتے ہیں اس قسم کے اشعار پڑھ کے کہ اللہ کے پلے میں بہادر کے سوا کیا ہے ہمیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہاں تک کہا جاتا ہے حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا کہوں خدا کہوں یا خدا کا خدا کہوں لانت ہو اللہ کی کروڑ ہا لانت جس نے بھی یہ شعر کہا اور جس نے بھی یہ شعر کہہ کر قوم کو برباد کیا رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح حمایت توحید اور حفاظت توحید میں آگے آگے ہیں پیش پیش ہے اور یہ لوگ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اچھالتے ہیں اتنا اچھالتے ہیں کہ اللہ سے بھی آگے پہنچا دیا اللہ کا خوف نہیں آتا آج کے بارے دار خان لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم شاف ہے روز بخش ہے وہ قیامت کے دن آئیں گے شفاعت کریں گے ہمیں بخشوا کر لے جائیں گے لوگ نعرے لگاتے ہیں مست ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک محفل میلاد منانے سے حاصل ہو جائے گی نہ عمل کی ضرورت نہ عقیدے کی ضرورت لیکن یہ بتانا گوارا نہیں کرتے کہ یہ شفاعت کنہیں حاصل ہوگی اللہ فرماتا ہے لاش فرون اللہ جمن تباہ کہ شفاعت کرنے والے قیامت کے دن ہر دن شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر صرف اس انسان کی جس انسان کی شفاعت اللہ چاہے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ اس کی شفاعت ہو صرف اسی کی شفاعت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی اور میرے بھائیوں جن لوگوں نے شرک کر کے اپنی زندگی میں اللہ کی غیرت کو للکارا ہو کیا ان کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ انہیں مصطفیٰ کی شفاعت حاصل ہوگی صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ ہو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں من اسے کہ رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم بتائیے قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب انسان ہے جسے آپ کی شفاعت حاصل ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حرارا میں حیران تھا کہ یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا لیکن دل میں سوچتا تھا کہ جب بھی کوئی سوال کرے گا تو سب سے پہلے ابو ہریرا کرے گا میں نے جانتا ہوں کہ حدیث کا علم حاصل کرنے میں تم سب سے زیادہ حریث ہو خواہش مند ہو اور تمنا رکھتے ہو فرمایا کہ شفا یوم القیامت من الا خالص من کل ہی قیامت کے دن میری شفاعت سے گہرا مند وہی انسان ہوگا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا خال من نکل ہی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اس طرح اقرار کیا دل و جان کی گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کی روحیت کا اعتراف کر لیا کہ کوئی علا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی حافظ روا نہیں کوئی مشکل پشا نہیں یہ ساری قدرت صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں میرے بھائیوں یہ کتنا ستم ہے کہ تمہارے ماتھے قبروں پر جھکتے ہوئے ہم نے دیکھے قبروں پر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھے لیکن تم قوم کو اس سے آگاہ نہیں کرتے بلکہ مست کیے ہوئے ہو ایک محفل بنا لو قیامت کے دن شفاعت حاصل ہو جائے گی کتنا بڑا مذاق ہے اور ظلم ہے اس قوم کے ساتھ قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شفاعت کے حصول کو صرف توحید خارش کے لیے ہے جن کے پاس اللہ کی خارش توحید ہو اور جن کے سینے خارش توحید سے منور ہو قوم کے سامنے جھوم جھوم کر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ بمار سرنا کامین کہ ہم نے تو آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس سے آگے کیا ہے یہ رحمت کن کے لیے ہے آپ کا رحمت بننا کن انسانوں کے لیے ہے میرے بھائیوں یہاں دو آیتیں ہیں ایک آیت مقام مصطفیٰ ہے اور دوسری آیت پیغام مصطفیٰ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پیغام مصطفیٰ کو قبول کر لیا وہ پیغام کیا ہے اگلی آیت میں کیا ہے فرمایا کہ اگلی آیت میں یہ ہے فہل تم مسلم ہوں کہ میں رحمت اللہ عالمین ہوں اللہ نے مجھے بھیجا اور ساتھ یہ بہی کی کہ دنیا والوں کا کوئی ادا نہیں اور کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ ہے فہل ہم تم مسلم اے لوگوں کیا اس توحید کی بنیاد پر تم اسلام قبول کرنے پر تیار ہو تو وہ مصطفیٰ کا مقام صرف اسی شکل میں ہوگا جب مصطفیٰ کے اس پیغام کو قبول کرو میرے بھائی وہ توحید ہے تم توحید کی بحث کو نہیں کرتے ہو اور نقطۂ توحید کو اپنے تمام وسائل سے پامال کرنے کی کوشش کرتے ہو اور قوم کو جایا ہوا ہے کہ وہ رحمت ہیں اور جس طرح جایا ہم کرتے رہے وہ قیامت کے دن بخشوا لیں گے یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے یہ دین نہیں بلکہ فراڈ ہے صرف اس دنیا کے سونے اور چاندی کو حاصل کرنے کی کوشش ہے لوگوں کو یہ تو بتاتے ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم ساتھی کوثر ہیں حوض کوثر کے بانی ہیں لیکن کبھی یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی قیمت کیا مقرر کی یہ پانی کتنے حاصل ہوگا کبھی یہ نہیں بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا میری امت آپ غوروں سے پانی پی رہی ہوگی ایک طرف کچھ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ پیاس سے ہلکان ہوں گے اور حوض کوثر کی طرف دوڑ کر آ رہے ہوں گے میں ان کے استقبال کی تیاری کروں گا پہچان دوں گا کیونکہ یہ میری امت ہے رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ آنے والے وضو کیا کرتے تھے نمازیں پڑا کرتے تھے حوضے کوثر کی طرف آ رہے ہیں لیکن دو چار ہاتھ باقی رہ گئے رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا رب امت ہی یا اللہ یہ میری امت ہے ان کو آنے دیا جائے ان کو اوثر سے کیوں روک دیا گیا اللہ فرمائے گا ان نقلا اللہ ماں کا دکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے پاس اس دین میں کیسی کیسی بدار جاری کر دی تھی رسول اللہ کیا فرمائیں گے تم تو کہتے ہو نا کہ رحمت اندر ہے لیکن سنو ان کی رحمت کن کے لیے ہے اس موقع پر رسول اللہ کیا فرمائیں گے اخلاق حسنا کا پیٹرن کیا فرمائیں گے وہ رسول جو دنیا میں اپنی قوم کا اپنی امت کا اتنا درد اپنے دل میں رکھا تھا کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اس میں امت کے لیے رحمت اور مقصد کا ذکر ہوتا اس ایک آیت کو پوری پوری رات پڑھتے رہتے اور روتے رہتے اتنا امت کا درد لیکن آج فرمائیں گے سب کن سب کنسیا آبادی یا اللہ جن لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا اس دین نے بدار جاری کی نئے نئے طریقے جاری کیے ان لوگوں کے میری نگاہوں سے اور اس رحمت سے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے ان لوگوں کو اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی بشارت کی ضرورت ہے یہ کسی قابل نہیں ان کو دور کر دیا جائے تو میرے بھائی بتانے کی چیز یہ ہے آپ رحمت العالمین ہیں برحق ہے لیکن یہ رحمت کن کے لیے ہے آپ ساتھی کوثر ہیں برحق ہے لیکن عہدے کوثر کا پانی کن کے لیے ہے آپ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اپنی امت کو لے کر لیکن وہ کون سی امت ہے آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لیکن کن کے لیے بتانے کی ضرورت تو یہ یہاں عقیدے کی ضرورت ہے یہاں عمل کی ضرورت ہے یہاں تعلقات کام نہیں آتے رسول اللہ ہم صاف فرما گئے من بتا بھی امر لو مصرے بھی نصب ہو جس شخص کے عمل کی سواری کمزور پڑ گئی قیامت کے دن موٹے سے موٹا تعلق اور بڑے سے بڑا تعلق اس کے کام نہیں آ سکے ہم نے قوم کو الجھا دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تقریریں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں ایک تقریر اس وقت فرمائی جب آپ کے سامنے آپ کا جگر گوشا فاطمہ رضی اللہ میں کھڑی ہے فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ تو بنتا محمد کری یا فاطمہ تو سلیمی مالی معاشیت اے ملی ہم کے مل اللہ شعرا اے فاطمہ دنیا میں رہ کر عمل کرو یہ مت سمجھو کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور قیامت کے دن مجھ کو بخشوا لے گا نہیں عمل کرو اور اپنی کامیابی کی فکر کرو اپنی نجات کی فکر کرو ایک طرف آپ کی کفی کھڑی ہے یہ آپ کی دوسری تقریر ہے فرما رہے ہیں کہ یا صفیہ تو امت رسول اللہ اے صفیہ اے رسول اللہ کی کفی ام کسی نفس کے من النار یہ مت کہنا مت سوچنا کہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے اور قیامت کے دن تجھے چھڑا لے گا اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی عذاب سے نہیں لا اگنی ان کے من چاہیے قیام قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کچھ کام نہ آ سکوں گا جو چیز کام آئے گی وہ تمہارا اپنا عقیدہ اور تمہارا اپنا عمل تیسری تقریر آپ کے سامنے پوری برادری ہے خاندان کے لوگ ہیں بنو مستلد بنو ہاشم بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے افراد موجود ہیں آپ اپنے پورے خاندان کو مخاطب ہیں پوری برادری کو مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایو الناس ان کے ضرور ان من النار کہ لوگوں میری برادری والوں اور میرے خاندان والوں مت سوچنا کہ جو پیغمبر ہے اللہ کا وہ ہمارا دار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے قیامت کے ہم کو بخشوا لے گا نہیں خود عمل کرو اپنے عقیدے کو سنبھالو اپنے عمل کی اصلاح کرو میں قیامت کے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں چوتھی تقریر مسجد نبی کا ممبر ہے اور عام صحابہ کا حلقہ آپ کے سامنے ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے مخاطب ہیں فرما رہے ہیں انداز لا الفی ایو الناس لا الفی ان احد حکم یامت اگر یا محمد اگسمی اگسمی واقول قدب النخت اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میدان محشر ہو عجیب و غریب قسم کی ہال ناکیاں ہوں اور تم پیاس اور بھوک سے ہلکان تڑپتے ہوئے تڑپناک حالت میں میرے پاس آؤ اس حال میں آؤ کہ تمہاری قدروں پر ایک ایک اونٹ ہو خوفناک اونٹ جو تمہیں گمبھوڑ رہا ہو اور چنگار رہا ہو عجیب خوفناک منظر ہو اور تم مجھے آ کر کہو کہ یا محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیجیے اور مجھے چھڑا لیجیے ایسا نہ ہو میں اس دن صاف کہوں گا کہ قدر وقت میں نے تبلیغ کر دی تھی میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا میں نے دنیا میں تم کو بتا دیا تھا کہ عقیقہ کیا ہے توحید کیا ہے عمل کیا ہے آج تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی اور مجھے کوئی کسی قسم کے اختیار تم نے لوگوں کو عجیب نشے میں خود کر دیا نہ ان کو عقیدے کا شعور نہ ان کو عمل کا شعور بس جلوس نکال لو اور بلاد کی محفل مقرر کر لو اس رسول کے تعبے کر لو کلیم شیب ہے اور نہ کہ رسول بڑے آشکانہ انداز سے پڑھ رہا ہے لوگ مست ہیں جس طرح شراب پی کے مست ہوتے ہیں اور دین کی کوئی فکر نہیں اللہ سے ڈرو قیامت سے ڈرو اپنے انجام کو پہچانو رسول اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں نذیر ہیں جنت کا راستہ بتا گئے جہنم کا راستہ بتا گئے اللہ سے دعا کرو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 کہ ہم نے تیس یا بھیجا ہے اب تک پہنچا نہیں ہے باہر وہ سامنے آئے گا تو بات ہوگی کہ کن کن نکات پہ اتفاق ہوا ہے لیکن جو فریق ثانی کی منافقانہ پالیسی ہے اس پالیسی کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس قسم کے مصالحانہ سمجھوتوں دستخطوں اور یقین دہانیوں کا کوئی یقین نہیں اور کوئی اعتبار نہیں مسئلے کا حل جو ہے وہ عملی ہے کہ عملی طور پہ پنر میں عمارت اسلامیہ کو بحال کیا جائے جو نقصان مجاہدین کا ہو اسے پورا کیا جائے اور اصل ہے کہ جن ذخائر پر دھوکے سے قبضہ کیا گیا واپس کیا جائے یہ سب عملی چیزیں ہیں نہ یہ کہ سمجھوتوں کے ذریعے ان پر اتفاق کر لیا جائے نہیں عمل یہ سب کچھ ہونا چاہیے اس سلسلے میں اہل حدیث جو سپریم کونسل یہاں بنی ہے اس کے تحت آئندہ جمعرات کو یعنی چھبیس ستمبر کو جہاں اسی چوک میں جلسہ عام ہوگا جس میں ان تمام حقائق کا انکشاف کیا جائے گا سپریم کونسل کی طرف سے اور میری جانب سے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنے مسلقی اور سلفی حمیت اور غیرت کو کار لاتے ہوئے اس میں ضرور شریک ہوں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور جو دنیا کی ایک سیاست ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھرپور انداز سے کریں اصل چیز تو وہ منحج ہے اس منہج کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا وہ منہج اور وہ عقیدہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے دنیا کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں یہ تو محض دھوکہ ہے جھوٹ ہے اور فراڈ ہے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک عقیدے کی معرفت اور اصل سیاست اسلامیہ کا فہم اور شعور یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے اور اسی کی اصلاح کے لیے ہمیں تب و دو کرنی چاہیے باہر گیس چھبیس سپتمبر کا جو جلسہ یہاں ہو رہا ہے اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے یہ ہمارے ساتھی ہیں جن کی والدہ علیل ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں تمام ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر عساكر الموحدين في كل مكان اللهم انصر عساكر الموحدين في كل مكان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 کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایمان کی کیفیت انہی دو رنگوں کے درمیان رہنی چاہیے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعض سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایمان بین الخوف مر رجا کہ ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی امید ہو یہ دونوں کی بیک وقت ہر مسلمان کے دل میں جمع رہنی چاہیے ایک شخص صرف اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کی امید نہیں اسے جنت کی امید نہیں تو وہ کبھی نہیں بخشا جائے اور ایک شخص صرف اللہ تعالی کے غفور رحیم اور رحمان و رحیم ہونے کے پہلو پر کاربند ہو اور اسے اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو وہ شخص بھی کبھی نہیں بخشا جائے گا حافظ زہبی نے کتاب القبائر میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے فرمایا کرتے تھے کہ لو ناد منہر من نے سما کلکم جد خرون جنت اللہ واحد لبنم تو ان اپور ہوا اگر آسمان سے یہ ندا ہے کہ میرے بندو تم سب نے جنت میں جانا ہے صرف ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص میں ہی یہ ان کے خوف کی کہتی ہے اور اگر کوئی پکارے کہ سب نے جہنم میں جانا ہے صرف ایک جنت ہی ہے پوری دنیا جہنم میں جائے گی صرف ایک انسان نے جنت میں جانا ہے سماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک جنتی میں ہی یہ ان کا خوف اور رجا ہے ایمان انہی دو کیفیتوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے اللہ کا ڈر بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجل ذکر اللہ خالی صفان عینا کہ جو شخص لڑائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ڈر سے روتا رہے قیامت کے دن موقف کی گھڑی میں میدان محشر میں اللہ تبارک بتانا اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ دا دیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سب آج ذل ہوں اللہ کی ذل یوم اللہ ذل ہوں جس دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک کہا اس شخص کو جو اللہ کی سشیت سے اور اللہ کا عذاب ذکر کر کے روتا ہے اسے اپنے عرش کا سایہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے رائے کا کسرا پانی لئی سشین حب اللہ منہ اس دنیا میں دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ کا کو ان سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں قطرہ تو نہیں سو قیمت میں خشیت اللہ ایک تو آنسو کا خطرہ جو اللہ کے خوف سے بہایا جائے وہ خطرہ تو دمین پورے خدشی سبیر اللہ دوسرا خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بہا دیا جائے یہ خوف کا پہلو ہے اور اسی طرح رجا کا پہلو ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت کی امید یقین کی حد تک یہ رجا کا پہلو رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا حدیث خود سی ہے ظن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ قیامت کے دن وہی برتاؤ کروں گا جو وہ گمان میرے بارے میں لے کر آئے گا مرتے وقت اس کا میرے بارے میں کیا گمان تھا وہ میری رحمت کا امیدوار تھا یا میرے عذاب سے خواہش تھا وہ میری رحمت کا امیدوار تھا یا میری رحمت سے مایوس جیسا اس کا گمان ہوگا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ سلوک کروں گا جس وقت بندے کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی ملاقات کا متمنی ہوتا ہے کسی میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لکھا کہ جو شخص اللہ تعالی سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک کو اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے جو موت کے لیے تیار ہے ہما وقت تیار کہ جب مرضی آ جائے اس کے معاملات اس کا عقیدہ اس کا سلوک اس کا منحص بالکل صاف ستھرا اور وہ ہر وقت اللہ تعالی سے ملنے کا متمنی ہے ہمارا کہ اللہ کمار بتانا اس شخص کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالی کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تبارک بتانا اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے لہذا یہ دونوں کیفیتیں ایک وقت انسان کے دل میں جمع ہونی چاہیے خوف کی کیفیت رضا کی کیفیت اللہ کے عذاب کا ڈر اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی امید یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے دور جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدان اس کے بارے میں جناب عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ نے ڈمبر اسلام سے سوال کیا تو اس نے اس جاہلی معاشرہ میں بہت نیکیاں کی سلا رحمی کرتا تھا اپنا مال مستحقین میں تقسیم کرتا تھا بڑا مہمان نواز تھا اور برائیوں سے بچتا تھا جن برائیوں میں پورا جاہلی معاشرہ ڈوبا ہوا تھا ان سے دور تھا انہوں نے پوچھا کہ کیا ابن جدان کو اللہ تبارک بتانا قیامت کے دن معاف کر دے گا اس کی نیکیاں قبول کر لے گا نبی اسلام نے فرمایا کہ نہیں اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں یہ خوف ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ النار کہ یا اللہ میں تیری رحمت کے سہارے کچھ سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا اس لیے میرے دوستوں رضا اور خوف یہ دو کیفیتیں دین اسلام کی لازمی کیفیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک تھی یہ دو اہم مقاصد فرمایا کہ یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا اس لفظ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی تو اس شاہد سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا گواہی دے رہا اور اس گواہی سے مراد قیامت کی گواہی ہے جب ہر انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے نمازیں پیش ہوں گی روبے پیش ہوں گے حج بکات عمر زندگی کے تمام تصرفات تمام معاملات خرید و فروخت تجارت ہر چیز پیش ہوگی اور اللہ تبارک بتانا ان تمام اعمال کی صحت یا ان کی خرابی کے بارے میں پگمبر اسلام سے گواہی طلب کریں کیا آپ یہ بتائیں کہ یہ بندے کے نمایاں ہیں یہ نمازیں آپ کے طریقے کے مطابق ہیں یا خلاف یہ اس بندے کے روزے ہیں یہ روزے آپ کے طریقے کے مطابق ہیں یا خلاف یہ آپ کا شاہد ہو اور یہ مقام قیامت کے دن سب سے کٹن مقام ہوگا کیونکہ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت کم لوگ ہیں آج ہم نے دنیا دیکھی ہے اور بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی اور حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کا منحص کسی شخصیت کے ارد گرد گھوم رہا بس میں چونکہ ہنفی ہوں اس لیے میری نماز ہنفی میرے روزے ہنفی طریقے کے میرا حج ہنفی طریقے کا تو میرے بھائی قیامت کے دن جب ہمارے ان امان پر ہنفی مذہب کا ٹھپا لگا ہوگا محمدیت کی مہر نہیں لگی ہوگی تو ہماری کامیابی کی کیا صورت ہو بڑا غور کا مقام ہے یہ شاہد بن کر امام کو حلیفہ نے نہیں آنا امام شافی نے نہیں آنا امام مالک یا امام احمد یا امام بخاری ان میں سے کسی نے نہیں آنا شاہد بن کر صرف محمد رسول اللہ سرسول میں آنا گواہی انہوں دے دینی اعمال کی صحت یا اعمال کی بربادی کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ مقام ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے ان تعصبات کو چھوڑ کر ان گروہی اور مذہبی ہلکا بندیوں سے بالا تر ہو کر اپنے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ کو سام لینا چاہیے میرے دوستو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں آپ کو کون سی خرابی نظر آتی ہے ان دونوں میں کون سا عیب ہے کون سی خرابی ہے کہ آپ نے سر انہیں چھوڑ کر اپنا پورا محض شریعت کے خلاف بنا لیا جبکہ شریعت کے خلاف کوئی عمل ان اللہ مقبول نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے تین بار نماز پڑھی حالانکہ وہ نبی السلام کا صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا صحابی کا عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک پاؤ دانے خرچ کر دے تو تم ان کے اجر کو نہیں پا سکتے صحابی کے عمل کی قدر و قیمت لیکن تین بار نماز پڑھی تینوں بار علیہ السلام سامنے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں زا بن جمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک برا شخص چالیس سال کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے جب نماز سے فارغ ہوا پوچھا منذ کل ہاتھ یہ سوال صحابی رسول نے پوچھا کہ یہ نماز آپ کب سے پڑھ رہے اس نے کہا اسم لحاظ منظ ارب علی یہ نماز میں چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں صحابی رسول نے فرمایا ماں صلی رہی تھا تم نے چالیس سال سے ایک نماز بھی نہیں یہ کس دور کی بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ خیر القرون کرنی سمن لگی میں ضرور ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے بعد آئے گا یہ اس دور کی بات ہے فطرت محمد ان اللہ اگر اسی عالم میں تم مر جاؤ یہی نماز پڑھتے پڑھتے تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری موت محمد الرسول اللہ کے دین پر نہیں ہوگی یہ موت بے دینی کی موت ہے جب نماز ہی نہیں تو باقی کیا بچا تو آج تو نمازیں اس طریقے کی بنا لی گئی ہیں کہ جو خیر القرون کے بعد بہت بعد آنے والی شخصیات کے مطابق ڈھال لی گئی کسی کی حنفی نماز کسی کی شافعی نماز کسی کی مال کی نماز کسی کی ہمبلی نماز حالانکہ نماز کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف ہوگی تو اللہ تمہارے بتانا اس نماز کو قبول نہیں کرے مس مسئلہ پرانی ہے اللہ تبارک بتانا کا فرمان ہے فائیو تم فورم اور تم تم اللہ کما معلوم سکون مسلمانوں اگر تم پر خوف مسلط ہو تو جس طرح ممکن ہو سکے نماز پڑھ لو پڑھنی ضرور ہے وقت پہ پڑھنی ہے اگر فوج کی گھڑی ہو تو جیسے ممکن ہو سکے نماز پڑھنی حتیٰ کہ نماز فوج کی بات صورتیں ایسی ہیں کہ ایک رکاوٹ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے بات صورتیں ایسی ہیں کہ سجدہ تک نہیں کر رہے تھوڑا سا جھک لیا بس سجدہ ہو گیا بات صورتیں ایسی ہے کہ اگر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے دوڑتے ہوئے پڑھنے کا موقع ہے تو دوڑتے ہوئے پڑھ لو یہ خوف کی کیفیت ہے لیکن فرمایا کہ جو ہی تم اس خوف کی کیفیت سے باہر آ جاؤ فائزہ امن تم امن میں آ جاؤ تو فض کر پھر یہ فرض عین ہے کہ تم نے ویسی ہی نماز پڑھنی ہے جیسی نماز اللہ نے سکھائی ہے پھر ویسی نماز نہیں پڑھتی جیسے تمہاری آسانی پر مشتمل ہو یا تمہاری خواہش پر مشتمل ہو یا تمہارے استاد نے سکھائی ہو یا تمہارے امام نے سکھائی ہو نہیں تمام اللہ جیسی اللہ نے سکھائی ہے محمد رسول اللہ کے لیے پاس تو اس مسئلے کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوگا جب رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شاہد یا شہید بن کر آئیں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی یہ اس کی نماز ہے یہ نماز کیسی ہے محمدی ہے یا حنفی ہے محمدی ہے یا شافعی ہے اس دن فیصلہ ہوگا چالیس سال کے نمازی ان کے ہاتھ میں صفر کچھ بھی نہیں پیغمبر اسلام کے سامنے تین بار نماز پڑھی تینوں بار فرمایا کہ تم نے کوئی نماز نہیں حدیث حدیثوں مبارک ہو رسول اللہ وسلم کی یہ حدیث اس حدیث کے مثلاق اس وقت دنیا میں صرف تم ہو اور کوئی نہیں وہ حدیث کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توجہ کما عمیرا تم مسلح کما عمیرا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نے ایک بار وضو کیا میرے طریقے کے مطابق تم مسندہ گما ہو گئے پھر ایک بار نماز پڑھی میرے طریقے کے مطابق غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ و تعالی اس ایک بار کے وضو اور اس ایک بار کی نماز کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیا معلوم کیا ہوا اہمیت نماز کی نہیں ہے اگر صرف نماز کی ہوتی تو وہ چالیس سال کا نمازی ضرور خیر جان ہوتا اس نے تین بار نماز پڑھی وہ ضرور خیر جان ہوتا اصل اہمیت نماز کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے طریقے کی اس لیے فرمایا کہ وضو کیا صرف میرے طریقے کا اور نماز پڑھی صرف میرے طریقے کی تو اللہ تبارک بتانا اس کے ساتھ سارے گناہ مجھے یہ پیغمبر اسلام کا شاہد ہونا یا پیغمبر اسلام کا شہید ہونا قیامت کے دن یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم صفت ہے اس صفت کا بتاوا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق ہو ورنہ اس دن ہماری ضلعت اور ہماری رسوائی کی کوئی حد نہیں ہوگی جس دن بن اسلام فرمائیں گے کہ یہ عمل میرے طریقے کے خلاف یہ عمل میری سنت کے خلاف یہ اللہ کے بندو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پیغمبر اسلام کا طریقہ بڑا اہم ہے اور یہ بات اور یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے شاہد و مبشر ندیر یہ دو پہلو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یہ بشارت اور ندارت یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دو خوبی مانا یہ ہے کہ بشارت دینے والے بھی آپ ہیں اور ڈرانے والے بھی آپ آپ نے بشارت دی اللہ کی رحمت کی جنت کی اللہ کی رضا کی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منحص کی پیروی کی اور آپ نے ڈرایا اللہ کے عذاب سے اللہ کے غضب سے اللہ کی لاگت سے ان لوگوں کو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منحص کی مخالفت کرتے اور یہ دونوں صفتیں آپ کی ہیں بسارت دینا آپ کا کام ہے ڈرانا آپ کا کام ہے یہ دنیا کی کسی اور شخصیت کا کام نہیں ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو لوگوں نے تقریباً پامال کر کے رکھے جس کے جی میں جو آتا ہے اور جس کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بہت سے کانفرنٹ آپ کی نظر سے گزریں گے یہ کیا ہے یہ درود تاج ہے یہ کیا ہے یہ درود لکی ہے یہ کیا ہے یہ نامہ ہے اس کو پڑھنے کا یہ سواب ہے اس کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے اس کو پڑھنے کا یہ اجر ہے میرے دوستو یہ باب اتنا خطرناک باب ہے کہ یہ شرک ہے یہ پیغمبر اسلام کے مقام کے ساتھ شراکت کا اظہار ہے کیونکہ بشارت دینا رسول اللہ کا کام ہے اور رسول اللہ اس وقت بشارت دیں گے جب آسمان سے انکشاف ہو مانا یہ کہ بشارت کا پہلو توحید خالص کا پسندہ کرتا ہے توحید خالص کا تو یہ بات بھی آسمان سے آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا جنت میں کون جائے گا کس عمل کا کیا ثواب ہے یہ بتانا صرف رسول اللہ علیہ وسلم کرتا لیکن آج اس خطرناک روش سے کوئی بھی محفوظ نہیں تبلیغی جماعت ہے کہ نماز کا انچاس کروڑ نمازوں کے برابر سواب ملتا ہے ان کے اپنے حسابات کہ فلاں طریقے سے نماز پڑھ لی جائے تو انچاس کروڑ نمازوں کا سواب ملتا ہے یہ کون سی حدیث ہے قرآن کی کون سی آیت ہے لیکن صرف ترغیب کے پہلو ہے بھائیو ترغیب کے پہلو کو معمولی مت سمجھو اگر تم کوئی کام بناؤ گے اس کام کا سواب اپنی طور سے بیان کرو گے تو تم نے مبشر بننے کی کوشش کی پیغمبر اسلام کے اس منصب پر یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے اس منصب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ کسی کام کا ثواب پیار کرنا یہ پیغمبر اسلام کی ڈیوٹی ہے اور پیغمبر اسلام چونکہ اللہ کی کہیں سے بولتے ہیں لہٰذا یہ اللہ کا مذہب ہے امام شافی رحم اللہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صنف فقط رہا ایک شخص اگر کسی عمل کو اچھا سمجھ لے وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ اپنے ذہن سے اور اپنی خواہش سے اس عمل کو اچھا سمجھ لیتا ہے تو فرمایا کہ اگر وہ اچھا سمجھ کر اسے اپنا لیتا ہے اور اس پر سواب کا امیدوار ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے فقط شرح اس انسان نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یہ منصب کسی انسان کا نہیں اس عمل کا کیا فائدہ ہے اس عمل میں کتنا سراب ہے اس کام میں جنت ملے گی یہ بیان کرنا صرف دین کی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری لیکن یہ باطل روش آج اس دنیا پر چھائی ہوئی اپنی مرضی کے کام لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کا سواب دیا جاتا اور بعض اہل ویزوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی یہ رات آ چکی باقاعدہ عملی طور پہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بعض اس کے عامل بھی ہیں کہ جو یہ کلمات سوا لاکھ بار پڑھ لے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا میرے اہل حدیث دوستو کیا تمہارے پاس اللہ کی نہیں آئی ہے یہ سوا لاکھ کا تعداد کہاں سے آیا اور سوا لاکھ پڑھنے کے بعد کا اجر اور فائدے یہ آپ کو کس نے بتائے اور عملی طور پہ لوگ پڑھتے ہیں بھائی یہ جرم ہے یہ بدت ہے یہ کوئی نیکی کا راستہ نہیں ہے میرا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر یقین قابل ہے انشاءاللہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا مگر وہ یقین منزل نہیں ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مات رقم انسلی یوخار حکم ادھر وقت حدس سکندہ رہی لوگوں جنت کا ہر راستہ محمد نے اپنی زبان سے بیان کر دیا لہذا میرا یہ یقین ہے کہ اگر مجھے جنت چاہیے تو میں صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اور آپ کی سنت پر اتفاق کروں گا اس سے ہٹ کر کوئی شخص مجھے کوئی عمل دے چاہے وہ سونے کا ہو چاہے وہ چاندی کا ہو اور چاہے وہ ہی ہو اور ہو اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فوری طور پہ اس جوتے کی قطل سے اسے گھبرا دوں گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سدا کا رسول اللہ رسول اللہ کا فرمان سچا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا جھوٹی ہے یہ ہے دین کا ذوق اور یہ ہے اصل عقیدہ لہذا بشارت کا پہلو جنت کے اعمال اللہ کی رضا اللہ کی رحمت ان تمام چیزوں کی تقسیم رسول اللہ سنتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ حکمت یار کا ساتھ ہے جس نے افغانستان میں یہ فتوا دیا کہ ایک مہاوی کو قتل کرنے سے دس کمرسوں کو مارنے کا ثواب ملے گا تم نے یہ بات کہہ کر للکارا ہے اللہ کی حیرت کو بہاد اللہ ہے اور بہادی اللہ والے ہیں تم نے اللہ والوں کے بارے میں یہ فتوا دے کر اللہ کی حیرت کو للکارا ہے حکمت یار اللہ کے قطب اور اللہ کے کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن ضرور یہ بہادری اللہ والے ہیں ان کا منحص توحید ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کتاب و سنت کے عامل ہے یہ توحید کے مپسک ہے پیغمبر اسلام کی سنت کے متمنی ہے تمہارے اس خطرے کے مقابلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک ایک مومن اور ایک واحد بندے کی اتنی شان ہے اتنی عزمت ہے اتنی قدر ہے اتنا اونچا اس کا مقام ہے ایک مومن کو قتل کرنے میں اگر پوری دنیا شریک ہو سازشی طور پہ اس کی پلاننگ میں تو میں پوری دنیا کو اس ایک مومن کے قتل کے بدلے جہنم میں داخل کر دوں بتاؤ کہ تم سچے ہو یا رسول اللہ سے تم سچے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہابی منحج کتاب و سنت کا منحج ہے اور تم نے یہ بات کہہ کر اللہ کے قدر کو درکارا اللہ کے دیا کو درکارا اور اس کے علاوہ مبشر بننے کی اور بشیر بننے کی کوشش کی ایک عمل کا اپنے دل سے اپنی رائے سے تم نے سواب بیان کیا باقاعدہ فتح کی شکل میں اس کی بھی تم پر جواب دہی باقی ہے بھائی جنت کا راستہ کیا ہے کون سا عمل محبوب ہے یہ ذمہ داری یہ منصب صرف رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ کا اور کسی کا نہیں لیکن آج اس روش کو یکسر تبدیل کر دیا گیا اور باقاعدہ ایسی کتابیں موجود ہیں تبلیغی نصاب یہ تو مرقع ہے اس کے بات کا کہ فلاں عمل کا یہ سوال ہے فلاں عمل کا یہ سوال ہے فلاں کام کا یہ ادر ہے فلاں گرد کا یہ ادر ہے مرقع ہے ان جھوٹ جھوٹ کے پرندوں کا اور سب کے سب کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے تجربات ہیں بزرگوں نے یوں فرمایا متقدمین نے یوں فرمایا بھائی متقدمین ہو یا بزرگ ہو ان کو اس دین میں دم مارنے کی کیا ضرورت ہے دین میں تخل اور دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے کیا مکان ہے جو منصب تم نے بزرگوں کے سپرد کر دیا وہ تو صرف محمد رسول اللہ کا منصب ہے اور کسی کا منصب نہیں ہے کیا دین ناقص ہے دین نے بہت کچھ بتایا جنت کے راستے بتائے آمار بتائے عقیدہ بتایا دین یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے توحید ہے توحید کی نورانیت سے منور ہے جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے اور اللہ کی توحید سے عامل بن جائے اللہ تبارک مطالعہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ بعض بندوں کے ستر رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر رجسٹر کی لمبائی اس کی چوڑائی اور اس کی کثافت اتنی ہے کہ تا حد نگاہ تم سے خبر ملتی ہے کہ یہ سارے میرے گناہ ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے ویل اور سکون کو اور ہلاکت کو پکارتا ہے کہ میں مارا گیا اور میں ڈوب گیا غرق ہو گیا اللہ فرمائے گا کہ ان گرو ہر لہو بن حاصل دیکھو اس کی کوئی نیچی بھی ہے میں بتا ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی فرشتے کہیں گے یا اللہ یہی دیتی وہ کہے گا اس ایک پرچی کی حیثیت ان ستر طویل و عظیم عریض فیصلوں کے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے وہ مایوس ہو چکا اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے آج ہر شخص اپنی ایک ایک نیکی بھی دیکھے گا اور ایک ایک بدی بھی دیکھے گا یہ ظلم دن نہیں اس کو توڑا جائے رسول اللہ آسم فرماتی ہے اعلیٰ الخلائے پوری کائنات کے سامنے اللہ کا ترازو قائم ہے اور وہ پرچی اور اس کے مقابلے میں ستر چشموں کو تولا جا رہا ہے رسول اللہ سے فرمائیں گے کہ پوری دنیا حیران اور متاثر ہو جائے گی جب نظر آئے گا کہ پرچی کا پڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ زمین کو چھونے لگا اور رجسٹروں کا پڑا اتنا ہلکا ہو گیا کہ وہ اوپر پہنچ گیا رجسٹروں کے نیچے گرنے کا خوف پیدا ہو گیا وہ ایک پرچی رجسٹروں پر ہاوی آ گئی تراس کائنات کے سامنے وہ پرچی کھولی جائے گی اس پر ایک کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ میرے بھائی اس شخص کا مرحج مرحج تھا عملی طور پہ اس نے شرک نہیں کیا باقی سارے گناہ کیے اللہ فرماتا ہے یبن آدم لو ادئی ادیس جو قرآب ارد ستایا لا کچھ بھی ادئی تو جو قرآبا مخصوص میں فضلہ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے اور پھر تیری موت اس حال میں آئے کہ تو نے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ سیکھ نہ کیا ہو اور اگر کیا ہو تو توبہ کر لی ہو تو میں پوری زمین کے گناہوں کو گناہوں سے ختم کر کے اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے بھر دوں گا وہ گناہ جو گناہ تھے آج نیکیاں اثر اور میرا فضل بن کے تجھے جنت میں پہنچا گا یہ برکت عقیدہ توحید کی برکت ہے یہ برکت اس منحج صافی کی برکت ہے کتاب و سنت کا منحج توحیر کا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی اتباع کا منحص تو میرے بھائیوں اگر ہم دین پر غور کریں تو دین میں کون سی کمی ہے جو آپ نے اپنی طرف سے مختلف افطار مختلف مختلف نمازیں بنا لی یہ کیا ہے یہ شب برات کی نماز ہے اس لیے کہ یہ جی سو رکعتیں پڑھی پڑی جائیں ہر رکعت میں دس دفعہ قلو اللہ پڑی جائے پھر سلام پھیرا جائے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک پرندہ پیدا کرے گا اس پرندے کے سو منہ ہوں گے ہر منہ میں سو زبانیں ہوں گی ہر زبان پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے لیے استفار کرے گا اور ہر استفار کے بدلے کتنے اس کو محل ملیں گے اور جنت میں کیا کچھ ملے گا افسانہ بھائی شریعت میں کون سی کمی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا حول ولا قوت الا باللہ من پوری جنت یہ چھوٹا سا کلمہ جنت کا خزانہ ہے اسلام کے فرمان سے اتفاق کیوں نہیں کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ النار چھوٹا سا کلمہ اگر صبح کی نماز پڑھ کے سات بار کہہ لو اس کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بعد قبر میں عذاب نہیں مغرب کے بعد سات دفعہ کہہ لو اور رات کو فوت ہو جاؤ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے دین میں کتنی برکت ہے کتنی آفیت ہے کہ ہم خود مبشر بن بیٹھے کہ فلاں کام کا یہ سواب ہے اور فلاں کام کا یہ اجر ہے میرے بھائی یہ شرک ہے اور یہ دین کو للکارنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے لہذا اپنی بھوش سے باغ آ جاؤ اور تمہارا منحص یہ ہونا چاہیے کہ ثواب کا ہر کام پیغمبر اسلام کے فرمان اور پیغمبر اسلام کی سنت سے مستفاد ہوگا اس کے بعد کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے کہ یہ کام کر لو اس کا یہ ثواب ہے اس کا یہ ثواب ہے تو بھائی اگر تو کرو گے تو یہ پہلو بھی خطرناک پہلو ہے اس کے خطرات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا اس لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہر طریقے سے اپنے منحج کو اور اپنے راستے کو درست کیجیے محفوظ کیجیے تلاشوں سے بچائیے رب منج یہی چیز بنائیے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو توحید توحید کامل ہو اور تم اسلام کی سنت پر مر مٹے اس پہ قربان ہو جائیں اصل کا جذبہ ایسا ہو کہ وہ کام کرنا ہے تو پیغمب الاسلام سے ثابت ہے اور جو وہ کام پیغمب اسلام سے ثابت نہیں ہے چاہے پوری دنیا اسے اپنا رہی ہے وہ نفرت کے قابل ہے اسے ٹکرا دیجیے یہ عقیدہ سلیمہ ہے اور یہ ذوق سلیم ہے یہ شریعت کی حقیقت ہے اور یہ اصل دین کا ذوق ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی حقیقت کا